السلام علیکم students welcome to lecture twenty six of the operating systems course if you recall last time we started looking at some of the high level constructs for solving the synchronization problem اور اس میں ہم نے دو کنسٹرکٹس کی بات کی تھی کریٹیکل ریجن اور مانیٹر کی تو دونوں کی ایگزامپلس بھی ہم نے دیکھی تھیں کریٹیکل ریجن کی ایگزامپل تو ہم نے پوری دیکھ لی اس کو میں نے ایکسپلین کر دیا مانیٹر کی ساری ڈسکشن کر لی تھی ہم نے اگزامپل جو ہم ڈائننگ فلاسفرز پرابلم کی دیکھنا شروع کی تھی اس کو دیکھنا شروع کیا تھا when we ran out of time تو آج اس ایگزامپل کو ایگزامپل کو دیکھ لیں گے کمپلیٹ کریں گے اس کو اس کے ساتھ ہی ہماری ڈسکشن چیپٹر سیون میں جو کر رہے تھے ہم کنکرنٹ پروسیسز کی اس کے سارے جو ایشوز تھے وہ ہم ختم کریں گے and we may come back to some of the remaining issues if we have some time at the end of the course otherwise ہم یہیں پہ بات ختم کریں گے کنکرنٹ پروسیس کی اور آج ڈسکشن شروع کریں گے ڈیڈ لاکس کی deadlocks in computer systems اور تقریباً آج کے لیکچر میں لا کے تین ٹوٹل لیکچرز ہم اسپینڈ کریں گے انشاءاللہ ڈیڈ لاکس کے اوپر تو دیکھیں کہ کس طرح آج کی ڈسکشن چلے گی کہ سیکوینس میں ہم چیزیں ڈسکس کریں گے so let's look at the agenda for today ہمیشہ کی طرح آج بھی eh, پچھلا لیکچر ریویو کریں گے پہلے پھر monitor based solution for the dining philosophers problem اس کو دیکھ لیں گے پھر ڈسکشن شروع کریں گے کہ ڈیڈ لاکس کمپیوٹر سسٹم میں کیا ہوتے ہیں ڈیڈ لاک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں گے پہلے پھر دیکھیں گے کہ سسٹم ماڈل کیا ہوتا ہے of for processes to run کس طریقے سے وہ رن کرتے ہیں ڈیڈ لاک کو کریکٹرائز کر لیں گے کہ what are the necessary conditions for the deadlock for a deadlock to occur in a computer system کچھ کنڈیشنز ہم ڈسکس کریں گے کہ جب بھی ڈیڈ لاک ہوگا انوالوگ پروسیسز تو کچھ کنڈیشنز ڈیفینیٹلی ٹرو ہوں گی those are the necessary conditions for a deadlock to occur ان کی ڈسکشن کر لیں گے اس کے بعد دیکھیں کہ ڈیڈ لاکس کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے اس کے کئی طریقے ہیں ان میں سے ہم جو آج hopefully I am hoping that we'll have enough time to at least start discussion of one of those techniques known as dead prevention and then we'll recap the lecture and done with it اچھا پچھلے لیکچر کا تھوڑا سا ریویو کر لیں ایز ریکال پچھلے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی تین چیزیں کی تھیں سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ڈائننگ فلاسفرز پرابلم کا سولوشن بیسڈ آن سیموفورس اس کی ڈسکشن میں نے لیکچر 24 فور میں شروع کی تھی بٹ بہت تھوڑا سا دیکھا تھا تو پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل میں اس کو دیکھ لیا کہ ڈائننگ فلاسفرز پرابلم ہے کیا کس طرح ایک سولوشن اس کا ہم ڈیوائز کر سکتے ہیں بائی یوزنگ سیموفورس اس کے کیا ایشوز ہیں وہ ڈسکس کیے پھر ہم نے تھوڑے سے الٹرنیٹیوز دیکھے کہ اور پاسبل سولوشنز کیے ہیں ان ساروں کو ہم نے ڈسکس کیا جس میں سولوشنس تھے فار ایگزامپل کہ جی اسیوم کریں کہ اگر پانچ dining dining philosophers philosophers problem problem میں پانچ فلاسفرز ہیں تو ہم اسیوم کریں گے کہ چار سے زیادہ کبھی بھی سائملٹینیسلی کھانا نہیں کھانا چاہیں گے solution and that would ensure کہ ایٹ لیسٹ ایک فلاسفر کے پاس دونوں چاپ اسٹکس ہوں گی یا ہم نے کہا کہ اس میٹرک سولوشن دیکھ لیتے ہیں کہ جو آڈ نمبرڈ فلاسفرز ہیں وہ پہلے اپنی بائیں چاپ سٹک اٹھائیں گے پھر دائیں والی پھر کھانا کھا لیں گے ان سے پھر چاپ سٹک بائیں والی رکھ دیں گے پھر دائیں والی رکھیں گے ایون نمبر فلاسفرز پہلے دائیں چاپ سٹک اٹھائیں گے پھر بائیں اینڈ اینڈ سو سو آن ٹھیک ہے اس طرح کے اور بھی سولوشنز پاسبل ہیں اچھا اس میں ایک چیز میں بتانا چاہوں گا before we finish the discussion on the dining philosophers problem کہ this is just a problem to identify many real times real life scenarios for solving problem computer کہ جس میں ہو سکتا ہے پانچ پروسیسز ہوں پانچ ٹائپ کے ریسورسز جن کو ہم چاپ اسٹکس کہتے ہیں وہ اویلیبل ہوں اور کسی پرٹیکولر اسٹیٹس میں پروسیسز جا سکیں and they need to use these resources to of them how are the possibly going to be able to do that ٹھیک ہے تو یہ this is just just an example which cover many problems which can be solved if you can solve this particular problem ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہم نے ڈسکشن ختم کی پھر ڈائننگ فلاسفرز پرابلم کی by implementing the solution by using semaphores اس کے بعد ہم نے کہا کہ جیسے لیکچر ٹوینٹی فور میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی ایک پروگرامر سیموفورز یوز کرتا ہے تو کئی طرح کی پرابلمس ہو سکتی ہیں because of bad use of semaphores جیسے کہ سیموفور کی ویلو صحیح طرح سے نیشلائز نہیں کی ویٹ اور سگنل آپریشن کا سیکوینس ٹھیک نہیں رکھا یا ویٹ کی جگہ سگنل یوز کر لیا یا سگنل کی جگہ ویٹ کر لیا اینڈ اینڈ سو سو آن وہ جان بوجھ کے کوئی پروگرامر کرے یا ان انٹینشنلی اس سے غلطی ہو جائے it would lead to certain problems اور وہ پرابلمس کیا تھیں جو ہم نے لیکچر 24 فور میں ڈسکس کی تھی وہ تھیں ڈیڈ لاک کی انفینٹ بلاکنگ یا اسٹارویشن بھی اس کو کہتے ہیں اس کی اور میوچل ایکسکلوژن وائلیشن کی لیکن ان کا کاز جو تھا وہ یہی تھا کہ پروگرامر کو ویٹ اور سگنل ایک پرٹیکولر سیکوینس میں یوز کرنے پڑتے ہیں تو اگر سم ہاؤ پروگرامر سے یہ چیز لے لی جائے کہ پروگرامر کو ایک پرٹیکولر سیکوینس میں یہ اسٹیٹمنٹس نہ ایکسیکیوٹ کرنی پڑے ان کو سم ہاؤ ہم آٹومیٹ کر دیں اور پروگرامر کو ایسے کوئی لینگویج کنسٹرکٹس دے دیں جو کہ وہ یوز کرے گا اور ان کو امپلیمنٹ کمپائلر کر لے بائی یوزنگ سیمافورس تو پروگرامر کی بیچارے کی جان چھوٹ جائے گی رائٹ right? اگر وہ جان بوجھ کے یہ پرابلمس کریٹ نہیں کر رہا تھا تو ان کنسٹرکٹس کو ہم کہتے ہیں ہائی لیول سنکونازیشن کنسٹرکٹس تو لاسٹ ٹائم ہم نے دو اس طرح کے کنسٹرکٹس کی بات کی تھی وہ کون سے کنسٹرکٹ سے دو ایک تو تھا مانیٹرس کا دوسرا کریٹیکل ریجن کا کریٹیکل ریجن کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا کہ ہوتا کیا ہے کس طرح ایک لینگویج کنسٹرکٹ دے کے جس کو ہم ریجن اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں we can ensure the mutual exclusion problem and all the other issues programmer سے وہ پرابلمز لے لی جاتی ہیں کہ پروگرامر وری نہ کرے جی میرے سے وہ ویٹ اور سگنل غلط سیکوینس میں نہ آ جائیں and so on so language construct دے دیا جاتا ہے جو کہ انشور کرتا ہے کہ ملٹیپل کریٹیکل ریجنز اور critical sections are executed atomically multiple users اگر ان کریٹیکل ریجنس کو یا کریٹیکل سیکشنز کو جس میں وہ کوئی شیئرڈ ریسورس شیئرڈ ڈیٹا کو ایکسس کرتے ہیں وہ اگر ملٹیپل پروسیسز کنکرنٹلی ایکسیکیوٹ کر دیں تو یہ کنسٹرکٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ خود ہی سیریلائز کر لیتا ہے یعنی کمپائلر ان کو سیریلائز کر دے گا ٹھیک ہے اچھا اس کی پھر ہم نے ایگزامپل دیکھی کہ کس طرح کریٹیکل ریجن کو اور ریجن اسٹیٹمنٹ کو یوز کر کے bounded buffer producer consumer problem کو سالو کیا جا سکتا تھا وہ ہم نے ایگزامپل دیکھ لی اس کے بعد ہم نے مانیٹرس کو دیکھ لیا ڈیٹیل میں کہ مانیٹرس ہوتے ہیں کس طرح ان کو یوز کیا جاتا ہے پھر اس کی ایک ایگزامپل ہم دیکھنے لگے تھے جو کہ again the good old dining philosophers problem تھی ڈائننگ فلاسفرز پرابلم کو مانیٹرز یوز کر کے کس طرح سالو کیا جا سکتا ہے تو ہم نے بیسک شیل دیکھ لیا تھا سولوشن کا جو کچھ فنکشنز تھے ان کا کوڈ نہیں دیکھا تو ابھی ہم دیکھ لیں گے لیکن میں تھوڑا سا آپ کو ذرا ریویو دے دوں کہ مانیٹرز ہوتے کیا ہیں مانیٹر کی ایک جو بگ پکچر ہے وہ یہ ہے کہ یوزر کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ مانیٹر کنسٹرکٹ اگر کوئی لینگویج سپورٹ کرتی ہے تو اس کنسٹرکٹ کو یوز کر کے کوئی شیئر ڈیٹا ڈیفائن کر دیا جائے کوئی فنکشن ڈیفائن کر دیا جائیں جو اگین یوزر ڈیفائنڈ جو اس ڈیٹا کو ایکسس کر لیں ماڈیفائی کر دیں ریڈ کریں سو آن اور پھر انیشلائزیشن کوڈ ہوتا ہے جو کہ ڈیٹا کو انیشلائز کرتا ہے اور مانیٹر کے اندر ایک وقت میں صرف ایک پروسیس ایکٹیو ہوگا پھر میں نے کہا کہ مانیٹرس کو typically in order for us to solve more synchronization problems ہم کنڈیشن ویریبلز یوز کرتے ہیں مانیٹرس کے اندر اور اگر ایک پروسیس آتا ہے مانیٹر کے اندر اس نے کوئی کوڈ ایکسیکیوٹ کیا ہے اس کوڈ کے اندر ایک پرٹیکولر کنڈیشن چیک کی جاتی ہے اگر کنڈیشن ٹرو ہو تو پھر کچھ کیا جاتا ہے اگر کنڈیشن فالس ہو تو پروسیس کال کر لیتے کنڈیشن ویریبل کے اوپر ویٹ فنکشن کو اور wait on a condition variable would suspend the calling process ٹھیک ہے تو مانیٹر کے اندر وہ سسپینڈ ہو جائے گا waiting for a condition to become true and some other process to call signal on the same condition variable ٹھیک ہے اچھا جب وہ ویٹ کر رہا ہوگا کسی کنڈیشن ویریبل پہ ہو سکتا ہے کہ اور پروسیس بھی وہ بھی ویٹ کر رہے ہوں in a queue associated with a condition variable اور ود ملٹیپل کنڈیشن ویریبلس تو وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے پروسیس کے اندر مانیٹر کے اندر دے بی ویٹنگ تو پھر ایک اور پروسیس مانیٹر کے اندر ایکٹیو ہو سکتا ہے but again only one process would be active with a monitor at a given time باقی جو ہیں وہ باہر ایک کیو میں ویٹ کر رہے ہوں گے ایسوسیڈ مانیٹر ٹھیک ہے تو you keep this in mind کہ مانیٹر کے اندر صرف ایک process at a given time active ہوگا باقی پروسیسز کسی کیو میں ویٹ کر رہے ہوں گے مانیٹر کے اندر کنڈیشن ویریبلس کے اوپر کئی پروسیسز ویٹ کر سکتے ہیں اور وہ ریزیوم ہوں گے جب کوئی پروسیس سگنل آپریشن کال کرے گا on the corresponding condition variable ٹھیک ہے اگر کنڈیشن ویریبل ایکس ہے تو ایکس ڈاٹ سگنل کوئی کرے گا تو one of the waiting processes is associated with the condition ویری resume typical order of resumption is first come first ٹھیک ہے اب with this background let's go back and look at the solution for the dining philosophers problem by using monitors اچھا یہ پھر جلدی سے دیکھ لیں کہ یہ بیسک شیل تھا جو ہم نے آخری دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ ارے اسٹیٹ جو ہے it's of type enumeration type تین پاسبل ویلوز ہو سکتی ہیں ہر سلاٹ میں تھنکنگ ہنگری ایٹنگ یہ فلاسفر کی تین پاسبل اسٹیٹس ہو سکتی ہیں پھر پانچ کنڈیشن ویریبلس ہیں ون فار ایچ پروسیس یہ ہوں گی سیلف ارے میں اور تین ہمارے چار فنکشنز ہیں پک اپ پٹ ڈاؤن اور ٹیسٹ پک اپ یوز ہوگا for process to pick up the chopsticks put down ہوگا to put down the chop ٹھیک ہے جب میں کہتا ہوں پک اپ تو اس کا مطلب پک اپ کر کے تو کھانا شروع کرے گا فلاسفر پٹ ڈاؤن کا مطلب اس نے کھانا کھا لیا ہے تو in a sense chopsticks are going to be put down test function ہم دیکھیں گے کہ کس لیے یوز ہوتا ہے اس کو میں ڈیٹیل میں ڈسکرائب کروں گا اور پھر انیشلائزیشن کا فنکشن ہے انٹ جو کہ اسٹیٹ ارے کو تھنکنگ پہ سیٹ کر دیتا ہے یعنی انیشلی یہ کہا جاتا ہے کہ سارے جو فلاسفرز ہیں دیر ان دا تھنکنگ موڈ ٹھیک ہے اچھا اب دیکھ لیتے ہیں کہ اگین جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا کہ ایکچوئل مانیٹر میں تو کوڈ جو ہیں یہ پک اپ پٹ ڈاؤن ٹیسٹ کے یہ اسی مانیٹر کے اندر ہوں گے بٹ کیونکہ ہمارے پاس اسپیس نہیں اتنی تو اس لیے ہم نے ان کو علیحدہ رکھ لیا تو اگلی سلائڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پک اپ کا کوڈ کیا کرتا ہے ریمبر ناؤ پک اپ کو ہم پاس کرتے ہیں اب پروسیس آئی ڈی یا فلاسفر آئی ڈی اچھا اگلی سلائڈ میں یہ پک اپ کا کوڈ ہے ان پٹ اس کی کیا ہے ان پٹ پیرامیٹر ایک فلاسفر کا آئی ڈی آئے تو پک اپ میں کیا کرتے ہیں کہ آئے کی اسٹیٹ کو ہنگری سیٹ کر دیتے ہیں ریمبر کہ کب ایک فلاسفر پک اپ کو کال کرے گا جب وہ کھانا کھانا چاہتا ہوگا right when it wants to use the two chopsticks تو پک اپ کا فنکشن اس کو ہنگری پہ سیٹ کر دے گا اس فلاسفر کی اسٹیٹ کو پھر ٹیسٹ کو کال کرے گا with this philosophers I D test میں ابھی میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے اور جب ٹیسٹ سے ریٹرن کریں گے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایٹنگ پہ سیٹ ہوئی ہے یا نہیں so test function may set the state for philosopher I whose number is passed to the test function it may set to eating تو جب ٹیسٹ فنکشن سے باہر آئیں گے اس پک اپ کے فنکشن کے اندر تو چیک کریں گے کہ اگر اسٹیٹ فلاسفر آئے کی ایٹنگ پہ سیٹ نہیں ہے تو یہ فنکشن اپنے آپ کو سسپینڈ کر لے گا on the condition variable self sub I remember self ایک ارے تھی ہماری کنڈیشن ویریبلس کی ون فار ایچ فلاسفر تو سیلف آئے کا مطلب ہے یہ فلاسفر نمبر آئے جس نے یہ پک اپ کا فنکشن کال کیا اس نے ٹیسٹ فنکشن کال کیا ٹیسٹ سے جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اگر میری اسٹیٹ جو ہے وہ ایٹنگ پہ سیٹ نہیں کی ٹیسٹ فنکشن نے اس کا مطلب میں ابھی کھانا نہیں کھا سکتا تو میں اپنے آپ کو سسپینڈ کر لوں گا on the condition variable self sub I جو ویریبل میرے لیے اسائن کیا گیا تو یہ آخری اسٹیٹمنٹ اس کی یہ ہوگی اچھا اب ٹیسٹ فنکشن میں کیا ہوتا ہے let's look at the test function تو اس ٹیسٹ فنکشن میں ہم کہتے ہیں کہ بیسکلی یہ فلاس یہ ٹیسٹ فنکشن دیکھ رہے ہیں کہ اگر لیٹس فلاسفرس کو ہم نے نمبر کر دیا zero one two three four suppose philosopher number three نے یہ فنکشن کال کیا so I is equal to three test function کیا کرتا ہے اگر میں فلاسفر نمبر تھری ہوں میں نے ٹیسٹ کال کیا ہے تو ٹیسٹ فنکشن یہ چیک کر رہا ہے کہ میرے دائیں والا فلاسفر پہلے یہ چیک کرے گا کہ میرے دائیں والا فلاسفر جو ہے یہ ہنگری تو نہیں ہے رائٹ از اٹ یہ کھانا تو نہیں کھا رہا اگر یہ کھانا کھا رہا ہے تو میں اپنے آپ کو بلاک کر لوں گا ٹھیک ہے یعنی میں اگر پہلے سے بلاک ہوں تو I am just going to come out of this function اگر میرا رائٹ نیبر ایٹنگ موڈ میں نہیں ہے اور میں ہنگری ہوں اور میرا لیفٹ نیبر بھی ایٹنگ اسٹیٹ میں نہیں ہے یعنی میرے دائیں اور بائیں والے فلاسفر جو ہیں وہ کھانا نہیں کبھی کھا رہے تو میں اپنی اسٹیٹ کو یعنی یہ ٹیسٹ فنکشن فلاسفر آئی کی اسٹیٹ کو ایٹنگ میں سیٹ کر دے گا اور پھر اس فلاسفر کو سگنل کر دے گا so let's look at the code کہ ٹیسٹ آئی کا کیا کرتا ہے کہ if state of I plus four mod five یعنی دائیں والا جو فلاسفر ہے آئے فلاسفر کے دائیں والے فلاسفر اگر ایٹنگ اسٹیٹ میں نہیں ہے اور فلاسفر آئے از ہنگری اور لیفٹ والا جو فلاسفر ہے آئے کے وہ بھی ایٹنگ میں نہیں ہے یعنی نہ دائیں والا کھا رہا ہے نہ بائیں والا کھا رہا ہے اور یہ فلاسفر آئی جو ہے یہ ہنگری ہے تو اس کی اسٹیٹ کو ایٹنگ میں سیٹ کر دو اور پھر سگنل کر دو اسی فلاسفر کو ٹھیک ہے اچھا یہ ٹیسٹ کرتے ہیں let's go back to the pick up function pick up میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک فلاسفر جب آتا ہے اپنی اسٹیٹ کو ہنگری کر دیتا ہے ٹیسٹ کو کال کرتا ہے جب ٹیسٹ سے باہر آئیں گے تو کیا کریں گے یا تو یہ ہوگا کہ دونوں میں سے میرے رائٹ اور فلاسفر آئے کہ رائٹ اور لیفٹ نیبر میں سے کوئی کھا رہا ہے تو میری اسٹیٹ یہی رہے گی یعنی میری اسٹیٹ ہنگری رہے گی تو اگلی اسٹیٹمنٹ میں میں چیک کروں کہ if if my state is hungry state sub I not eating then اس میں ویٹ کال ہو جائے گا تو I be philosopher I is going to be put on the wait state اگر نہ تو رائٹ فلاسفر ایٹنگ اسٹیٹ میں نہ لیفٹ ایٹنگ اسٹیٹ میں ہے تو ٹیسٹ فنکشن نے کیا کیا فلاسفر آئی کی اسٹیٹ کو ایٹنگ میں سیٹ کر دیا اور اس کو سگنل کر دیا ریمبر نو میں نے کہا تھا کہ اگر سگنل کیا جائے کسی کنڈیشن ویریبل پہ جہاں پہ کوئی فلاس کوئی ویٹ نہیں کر رہا تو دس ول بی اے نل آپریشن تو اگر کوئی فلاسفر اس کو کال کرتا ہے پک اپ کو تو وہ ویٹنگ اسٹیٹ میں تو نہیں ہے before going to the test function تو وہ سگنل نل ہو جائے گی but the end result would be کہ یہ philosopher the calling philosopher is going to be able to eat right تو اگین سیٹ کرتا ہے caller function caller philosopher sets it state to hungry test کرتا ہے کہ میرا رائٹ اور لیفٹ نیبر تو نہیں کھا رہا نہیں کھا رہا تو میں اپنی اسٹیٹ کو ہنگری پہ ایٹنگ پہ سیٹ کر دیتا ہوں اور I am able to eat اچھا جب ایک فلاسفر کھا لیتا ہے تو then it uses the put down function so that some of you know one اور both neighbours are able to eat تو پٹ ڈاؤن کیا کرتے ہیں again its parameter is I جو کہ فلاسفر نمبر ہوگا تو state of I set to thinking ٹھیک ہے نا یعنی ہنگری پھر ایٹنگ میں اور پھر تھنکنگ میں یہ تین پاسبل اسٹیٹس ہیں فلاسفر کی تو ایٹنگ کے بعد جو ہے یہ تھنکنگ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے تو پٹ ڈاؤن کیا کرتا ہے کالر پروسیس کی کالر فلاسفر کی اسٹیٹ کو تھنکنگ میں سیٹ کر دیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ لیفٹ اور رائٹ والے کسی کو ضرورت تو نہیں ہے یو نو لیفٹ اور رائٹ والا جو ہے فلاسفر اس کو کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے so let's look at the test function again اب دیکھیں پیرامیٹر کیا پاس ہو رہا ہے پہلی کال میں آئی پلس فور یعنی رائٹ right والا جو نیبر ہے نا اس کو ہم نے دیکھ رہے ہیں اگر وہ ہنگری ہے میں نے کھانا کھا لیا ہے میں اب چیک کر رہا ہوں پٹ ڈاؤن میں کہ میرا رائٹ right والا نیبر تو نہیں ہنگری اگر وہ ہنگری ہے اور اس کا رائٹ right نیبر ایٹنگ میں نہیں ہے تو میں تو ایٹنگ میں نہیں ہوں کیونکہ میں نے پہلے تھنکنگ میں سیٹ کر لیا تو چیک میں کر رہا ہوں اپنی اسٹیٹ کو تھنکنگ میں کر لیا رائٹ right فلاسفر کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگر ہنگری ہے اور اس کا رائٹ فلاسفر کھا نہیں رہا تو اس کو ایٹنگ اسٹیٹ میں سیٹ کر دیا جائے تاکہ یہ کھانا کھا لے اگر یہ ہنگری نہیں ہے تو پھر لیفٹ کو دیکھ لیں کہ اگر لیفٹ والا ہنگری ہے اور اس کا لیفٹ نیبر میں تو اس کا رائٹ نیبر ہوں نا اس کا لیفٹ نیبر کھانا نہیں کھا رہا تو اس کو اجازت دے دی اس کی اسٹیٹ سیٹ کر دی جائے ایٹنگ میں ٹھیک ہے ونس اگین میں نے کھانا کھا لیا ہے پٹ ڈاؤن میں اپنی اسٹیٹ کو تھنکنگ میں سیٹ کر دوں گا اپنے رائٹ right نیبر کو چیک کروں گا کہ یہ ہنگری تو نہیں ہے اگر ہنگری ہے اور اس کا رائٹ نیبر ایٹنگ میں نہیں ہے تو یہ ایٹنگ اس کی اسٹیٹ میں ایٹنگ میں سیٹ کر دوں اگر یہ ہنگری نہیں ہے تو چیک کروں گا لیفٹ نیبر کو کہ لیفٹ نیبر میرا اگر ہنگری ہے اور اس کا لیفٹ نیبر ایٹنگ میں نہیں ہے تو اس کی اسٹیٹ کو میں ایٹنگ میں سیٹ کر دوں so let's look at the code again so put down set state I to thinking check the right neighbour and the left neighbour test کا فنکشن ہم نے پہلے دیکھ لیا just look at it again اس کو اسٹیٹ ہم چیک کر رہے ہیں رائٹ right نیبر کی جو بھی آئی ڈی اس کو پاس کیا جائے گا اب جب کال آئے گی اس پہ I plus four mod five کی تو رائٹ نیبر کا میرے رائٹ نیبر کا آئی ڈی جائے گا تو پھر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا رائٹ نیبر وہ ایٹنگ میں تو نہیں اور یہ اگر ہنگری میں ہے تو میری اسٹیٹ تو پہلے ہی تھنکنگ میں سیٹ ہے تو اس کی اسٹیٹ ایٹنگ میں سیٹ کر کے اس کو سگنل کر دیا جائے گا اسی طرح لیفٹ کو کیا جائے گا تو یہ سولوشن ہے of the dining philosophers problem by using monitor ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ ریویو کر لیں آپ دیکھ لیں if you have any questions please send those to me and I be happy to answer ٹھیک ہے it is important that you at least understand the concept of with this okay اچھا اب ہم بات کریں گے نا وی آر سوئچنگ گیئرز ٹھیک ہے بات کریں گے کہ ڈیڈ لاکس کیا ہوتے ہیں deadlocks in computer systems deadlocks کا جنرل کانسپٹ میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی بتایا آپ کو کہ ہوتا کیا ہے فار ایگزامپل ہم نے ابھی بھی آج بھی بات کی تھی لاسٹ لیکچر میں بھی کی تھی کہ جب ایک سولوشن لکھا جاتا ہے for cooperating process by using semaphores تو اس میں اگر سیموفورس پہ ویٹ اور سگنل آپریشن صحیح طرح سے نہیں کال کیے گئے ان کو آرڈر ٹھیک نہیں ہے فار ایگزامپل ٹھیک ہے تو اس میں ہو سکتا ہے ایسی سچویشن آئے کہ ایک پروسیس جو ہے وہ ایک اور پروسیس کے لیے ویٹ کر رہا ہے کہ یہ پروسیس پرٹیکولر ایونٹ جنریٹ کرے تو پھر میں اگلا کام کر سکتا ہوں اور یہ پروسیس جو ہے جس کے لیے یہ پروسیس ویٹ کر رہا ہے یہ پروسیس اس پروسیس کے لیے ویٹ کر رہا ہے کہ یہ کوئی ایونٹ کریٹ کرے کہ میں آگے چل سکوں تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں for some event which can only be generated by the other process تو this is a typical deadlock situation ہم نے سیموفورز یوز والی میں تو دیکھ لی تھی right I review that again لیکن اس طرح کے کئی اور ایگزامپلز آ سکتے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ لاک پرابلم کیا ہے سسٹم کا ماڈل کیا ہوتا ہے پروسیسز جب رن کرتے ہیں کہ کس طرح وہ ریسورسز یوز کرتے ہیں ڈیڈ لاک کو کریکٹرائز کر لیں گے کہ ڈیڈ لاک اگر ہوتا ہے تو کیا نیسسری کنڈیشنز ہیں جو کہ ہولڈ کرنی چاہیے اگر ایک بھی ان میں سے ہولڈ نہ کرے تو ڈیڈ لاک نہیں ہوگا پھر دیکھیں گے کہ ڈیڈ لاک کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے تو اس میں ہم تین چیزیں دیکھیں گے کہ ڈیڈ لاک کو پروینٹ کرنا ڈیڈ لاکس کو اوائڈ کرنا دونوں میں ڈفرنس ہے so we'll see what the difference تیسرا یہ ہے کہ let the deadlocks occur detect deadlocks and then bring the system out of deadlock تو یہ باتیں ہم کریں گے we may not be able to discuss all of these but this is what generally we are going to do in chapter eight so let's see what the deadlock problem اچھا سلائڈ میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگین میں نے ایگزامپل سے تو بتا دیا ڈیڈ لاکس کے ہوتے ہیں but formally we can see set of blocked processes each holding a resource and waiting to acquire resource held by another process in the set یعنی ایک سیٹ آف بلاک پروسیسز ہوں جس میں سے ہر پروسیس جو ہے کچھ ریسورس اس کے پاس ہے اور وہ ویٹ کر رہے ہیں ٹو گیٹ اندر ریسورس جو کہ ایک اور پروسیس جو اسی سیٹ میں ہے اس کے پاس ہو ٹھیک ہے so this is the deadlock problem اس کی ایگزامپل اب کچھ دیکھ لیتے ہیں ایک ایگزامپل جو میں نے اگلی سلائڈ میں دکھائی ہے کہ لیٹ سپوز کے سسٹم کے پاس دو ٹیپ ڈرائیوز ہیں پروسیس ون اور پروسیس ٹو سسٹم میں رن کر رہے ہیں پروسیس ون نے ایک ٹیپ ڈرائیو لے لی ہے پروسیس ٹو نے دوسری ٹیپ ڈرائیو لے لی ہے لیکن ان کو اپنا کام کرنے کے لیے دونوں ٹیپ ڈرائیو چاہیے ہر ایک پروسیس کو تو کیا ہوگا یعنی اس نے ایک ٹیپ ڈرائیو لے لی اس کو دونوں چاہیے تھی پھر اس اس کے پاس دوسری والی ہے یہ اس والی ٹیپ ڈرائیو کے لیے انتظار کر رہا ہے اور یہ پروسیس اس والی ٹیپ ڈرائیو کے لیے انتظار کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کون ان کو دے سکتا ہے ٹیپ ڈرائیو دونوں ٹیپ ڈرائیو اپنی چھوڑیں گے تو دوسرے پروسیس کو ملے گی نا دیکھیے دونوں نہیں چھوڑیں گے کیوں کہ دونوں نے کچھ کام کرنا ہے may be copying from one tape drive to another اور moving some data from one tape drive to another so دونوں پروسیسز کو دونوں ٹیپ ڈرائیو چاہیے پھر وہ کام ختم کریں گے پھر وہ اپنی ٹیپ ڈرائیو ریلیز کریں گے دونوں نہیں چھوڑیں گے بوتھ آر گوئنگ سچویشن کیا ہوگی کہ دونوں پروسیسز سیٹ میں دو پروسیسز ہو گئے P one P two P one نے ایک ٹیپ ڈرائیو رکھی ہے اس کے پاس ایک ریسورس ہے پی ٹو کے پاس دوسری ٹیپ ڈرائیو ہے اس کے پاس ریسورس ہے پی ون چاہتا ہے کہ اس سے دوسری ٹیپ ڈرائیو لے لے یعنی یہ چھوڑے گا تو اس کو ملے گی so P one is waiting for an event that P two release its tape drive اور پی ٹو کس کے لیے انتظار کر رہے ہیں P two is waiting for an event that P one release its tape drive تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں دونوں کے پاس کچھ ریسورسز ہیں ڈیڈ لاک سچویشن ٹھیک ہے فارملی ابھی میں نے اس کو ڈیفائن کرا ڈیڈ لاک کو کہ نیسسری کنڈیشن کے ہیں but generally this is the concept اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اگلی سلائڈ میں میں نے بالکل وہی ریویو کی ہے ایگزامپل جو پہلے بھی ہم نے سیموفورس کے زمرے میں دیکھی تھی کہ دو ہیں دونوں کو انیشلائز کر دیا گیا ہے ون پہ پی زیرو اور پی ون کوڈ میں نے دے دیا کہ دونوں دونوں پروسیسز کو چاہیے لیکن پی زیرو جو ہے وہ پہلے سیموفور اے کو لیتا ہے پھر بی کو لیتا ہے پھر اپنا کام کرتا ہے پروسیس ون جو ہے پہلے بی کو لیتا ہے پھر اے کو لیتا ہے اور پھر اپنا کام کرتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں ایک ہی وقت میں ایکسیکیوٹ شروع کر دیں تو پی زیرو کو سیمو فور اے مل جائے گا پی ون کو سیمو فور بی مل جائے گا پی زیرو بی کے لیے ویٹ کرنا شروع کر دے گا اور پی ون اے کے لیے ویٹ کرنا شروع کر دے گا ٹپکل ڈیڈ لاک سچویشن جیسے کہ میں نے اگلی سلائڈ میں شو کر دی ہے یہ میں نے ریپروڈیوس کیا سلائڈ جو کہ لیکچر 24 فور میں آئی بلیو ہم نے دیکھی تھی کہ کیا پی زیرو جو ہے ایونٹ کے لیے ویٹ کر رہے وہ ایونٹ کیا ہے سگنل آن بی کہ ون پروسیس جب سگنل کرے گا بی کو تو وہ سیمو فور چھوڑ دے گا اور پی ون جو ہے وہ اس کو مل جائے گا it would come out of its wait اور پی ون کس ایونٹ کے لیے ویٹ کر رہے سگنل آن اے یعنی پی زیرو جب سگنل اے کرے گا تو اپنا سیمو فور اے کو ریلیز کر دے گا تو پی ون جو ویٹ کر رہا ہے سیمو فور اے کے لیے اس کو یہ سیمو فور مل جائے گا so typical deadlock situation اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی I not going to spend too much time on this کہ جو انیشیل سولوشن ہم نے دیکھا تھا ڈائننگ فلاسفرس پرابلم کا بائی یوزنگ سیموفورس اس میں کیا کہا تھا ہم نے کہ پانچ فلاسفرز ہیں پانچ چاپ اسٹکس ہیں ہر فلاسفر جب اس کو کھانا کھانا ہوتا ہے تو اپنی رائٹ چاپ اسٹک پہلے لیتا ہے پھر لیفٹ چاپ اسٹک لیتا ہے جب ختم کر لیتا ہے کھانا کھانا تو رائٹ چاپ اسٹک پہلے رکھتا ہے پھر لیفٹ رکھتا ہے تو what would happen all five philosophers become hungry at the same time سارے اپنی رائٹ چاپ اسٹک اٹھا لیں گے and then try to get hold of the left chopstick not کیا ہوگا this is a philosopher right stick اس کو مل لیے لینے گیا وہ ہے ہی نہیں کیوں کہ وہ اگلے فلاسفر نے اپنی رائٹ اسٹک اٹھا لی جو میری لیفٹ ہے تو what am I waiting for میرے پاس ایک اسٹک ہے سیکوینس وہ کیا کر رہے ہیں اس کے پاس اپنی رائٹ چاپ اسٹک ہے وہ اپنے اگلے پروسیس کے لیے ویٹ کر رہا ہے کہ وہ اپنی چاپ اسٹک چھوڑے and so on and so forth پھر میرے جو پچھلے والا ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس کے پاس اپنی رائٹ چاپ اسٹک ہے وہ چاہ رہے کہ میں اپنی چاپ اسٹک چھوڑ دوں تو وہ لے لیں so we are all waiting for each other in a right so all five philosophers with that particular solution would be waiting for each other in a cycle will be holding on to some resource in this case one chopstick each and waiting for the next process to release its chopstick typical deadlock situation ٹھیک ہے یہ ایک اور ایگزامپل ہوگا اور دیکھ لیتے ہیں برج کراسنگ کی میں نے ایگزامپل دی تھی I think couple of lectures go کہ جب میں نے بات کی تھی کہ جی بچپن میں جب ہم کبھی پنڈی کی طرف جانا ہوتا تھا G T S G T road کے اوپر تو جہلم دریا جہلم کا جو پل تھا it used to be one way I don't know کہ ابھی ٹو وے ہے یعنی I'm assuming it is تو ہوتا کیا تھا کہ بسیں ایک طرف رک جاتی تھیں دوسری طرف والی بس جو ہے وہ ساری نکل جاتی تھی کافی زیادہ سو ون وے ٹریفک ہو جاتی تھی اس کے اوپر پھر کچھ دیر وہ وہ اس طرف کی ٹریفک بند کر دی جاتی تھی اور اس طرف کی ٹریفک کو جانے دیا جاتا تھا and so on and so forth so they had devised mechanism کہ پل کے دونوں طرف پرابلی کوئی بندے ہوتے تھے جو سگنل کر دیتے تھے ایک دوسرے کو and and so so on forth ٹھیک ہے تو یہ ایگزیکٹلی exactly اسی طرح کی ہے کہ ون وے ٹریفک جہاں بھی ہوگی برج کی میں نے دی ہے اگر اس طرح کا کوئی میکنیزم ان پلیس نہ ہو کہ ایک طرف کی ٹریفک کو جانے دیا جائے اور دوسری کو روک لیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کسی طرح کی سچویشن ہو جیسے میں نے سلائڈ میں دکھائی ہے کہ دو گاڑیاں آ جائیں برج پہ یا ون وے اسٹریٹ کے اوپر اور دونوں آمنے سامنے آ کے رک جائیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ دونوں میں برج کا کچھ حصے پہ کھڑی ہیں so that's the resource they are holding on to اور وہ کیا کر رہی ہیں دونوں دونوں والے دونوں ڈرائیور چاہتے ہیں کہ سامنے والی گاڑی کا ڈرائیور جو ہے پیچھے ہو جائے رائٹ right? اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سامنے والی گاڑی نے ریسورس لیا ہوا ہے دا پیس آف برج وہ اس کو ریلیز کر دیں اور دونوں نہیں کریں گے کیونکہ دونوں نے ڈفرنٹ ڈائریکشن میں جانا ہے right typical deadlock situation اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے اس کے ڈیٹیل میں فارملی ہم ڈسکس کریں گے بٹ سولوشن کچھ ہو سکتا ہے کہ جی ایک اس کار کو ایک کار کو کہیں تم پیچھے ہو جاؤ ذرا رائٹ اور اگر کار کے پیچھے لمبی لائن لگی ہوئی ہے گاڑیوں کی بسوں کی ٹرکوں کی اینڈ موٹر سائیکلوں کی اینڈ سو آن تو سارا سب کو پیچھے ہونا پڑے گا ٹھیک ہے اس کو ہم ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں to preempt the resource a particular process is holding on to اس کیس میں ہم کہیں گے کہ to preempt the resource a particular vehicle is holding on to یعنی اس کی جو سڑک کا حصہ جس کو اس نے پکڑا ہوا ہے جو اس کے اوپر کھڑی ہے گاڑی وہ چھوڑ دے اس کو ساری اگر گاڑیاں پیچھے چلتی جائیں تو اس کو ہم رول بیک بھی کہتے ہیں more on that as we move on اچھا اس میں اسٹارویشن بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے اسٹارویشن کیسے ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے ہر دفعہ ایک پروسیس یا گاڑی جو ہے ایک جگہ آ کے پہنچتی ہے اور سامنے سے ایک اور گاڑی آ جاتی ہے اور ہر دفعہ اسی کو پیچھے ہونا پڑتا ہے ٹھیک ہے مے بی سامنے سے کوئی ہائر آفیشیل کی گاڑی آ گئی تو اس یو نو جو عام بندوں کی گاڑی پیچھے ہونی پڑے گی right so those are the issues جو اسٹارویشن ہو سکتی ہے اچھا اب اس کو پراپرلی ڈسکس کرنے کے لیے کہ ڈیڈ لاک کو فارملائز کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سسٹم ماڈل ہے کیا تو ذرا دیکھ لیتے کہ what is a system model system میں کیا ہوتا ہے کچھ پروسیسز ہوتے ہیں کچھ ریسورسز ہوتے ہیں پروسیسز کو ریسورسز یوز کرنے جب یوز کر لیتے ہیں تو ریسورسز کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے so let's look at this light down کرتے ہیں کہ there are resource types R one through R M resources کیا ہو سکتے ہیں ایک پروسیس کے لیے سی پی یو سائیکلس ہو سکتے ہیں میموری اسپیس ہو سکتی ہے آئی او ڈیوائسز ہو سکتی ہیں سافٹ ویئر ریسورسز ہو سکتے ہیں such as semaphores condition variables and so on and each resource type has W I instance instance کیا ہوتا ہے ایک ریسورس کا کہ ایک ریسورس ٹائپ کتنی قسم کے ہیں ہمارے پاس اور وہ سارے ایک ہی طرح کے ہونے چاہیے مثلا یہ کہیں کہ ریسورس ٹائپ اگر ڈسک ڈرائیو ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے تین انسٹنس ہیں تو اس کا مطلب ہے تین آئیڈینٹیکل ڈسک ڈرائیوز ہیں دس از امپورٹنٹ کہ ایک ریسورس ٹائپ کی اگر تین انسٹنس ہیں تو those are three of those resource types and they are exactly like each other ٹھیک ہے this is the concept of an instance اچھا ہر پروسیس جو ہے وہ کرتا کیا ہے اس کو کچھ ریسورس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ریسورس کو ریکویسٹ کرتا ہے یوز کرتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیڈ لاک کیسے ان کو کریکٹرائز ہم کر سکتے ہیں یعنی ڈیڈ لاکس ہوتے کیا اچھا اب دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیڈ لاکس جب ہوتے ہیں تو کون سی کنڈیشنز ٹرو ہوتی ہیں اچھا ڈیڈ لاکس جب بھی ہوں گے سسٹم میں تو چار کنڈیشنز ٹرو ہوں گی ادروائز ڈیڈ لاک نہیں ہوگا وہ کنڈیشنز کے ہیں کنڈیشنز ہیں mutual exclusion no mutual exclusion hold and wait circular wait and no preemption ٹھیک ہے let me repeat it mutual exclusion hold and wait no preemption and circular wait no preemption mutual exclusion کیا ہوتا ہے کہ ہر پروسیس ایک ریسورس کو یوز کر رہا ہے میوچلی ایکسکلوسولی یعنی وہ ریسورسز کو شیئر نہیں کر رہا نو پریمشن کا کیا مطلب ہے ریمبر ہم نے ڈیڈ لاک کو جب ڈیفائن کیا تو ہم نے کہا تھا کہ ایک پروسیس کے پاس کچھ ریسورس ہوگا اور وہ پھر ویٹ کر رہا ہوگا ایک اور پروسیس کے لیے کہ وہ اپنا ریسورس ایک اس کو دے دے سو ہولڈ اینڈ ویٹ کہ یہ اس کے پاس کوئی ریسورس ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اگلا پروسیس جو ہے وہ اس کو کوئی ریسورس دے دے اچھا نو پریمپشن کا مطلب ہے کہ ایک پروسیس کے پاس جو ریسورس ہے اس کو پریمپٹ نہیں کیا جا سکتا اس سے لے کے کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا یہ نو پریمشن ہوگی ہولڈ اینڈ ویٹ میں نے ابھی ڈیفائن کر دیے سرکولر ویٹ کیا ہو گیا کہ پروسیسز ویٹ کر رہے ہیں ان اے کہ میرے پاس ایک ریسورس ہے میں میرے ساتھ ایک اگلا پروسیس ہے وہ کچھ ریسورس اس کے پاس ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سے مجھے کوئی ریسورس مل جائے وہ اپنے اگلے پروسیس سے چاہتا ہے and so on and so forth میرے سے پچھلا پروسیس چاہتا ہے کہ میں اپنا ایک ریسورس اس کو دے دوں سو یہ ہے سرکولر ویٹ اس ساروں کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے ایک گراف جس کو کہتے ہیں کہ ریسورس ایلوکیشن گراف اس کو دیکھ کے ہم پھر کچھ بیسک فیکٹس ڈیفائن کر دیں گے کہ کب آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ سسٹم میں ڈیڈ لاک ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو ان چاروں کنڈیشن کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھ لیں پہلے اچھا اس سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ میوچل ایکسکلوژن میں نے بتا دیا اس کا مطلب یہ کہ only one process at a time can use resource یعنی ریسورسز شیئر نہیں ہو سکتے remember this is one of the necessary condition for deadlock to occur کہ ایک پروسیس ریسورس کے کسی انسٹنس کو یوز کر رہا ہے میوچلی ایکسکلوسولی اگلی سلائڈ میں آ جاتا ہے ہولڈ اینڈ ویٹ ہم نے پہلے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا ہے بیسکلی کہ process is holding at least one resource instance of a resource and is waiting to acquire additional of other resources held by other process تو یہ کنڈیشن بھی ٹرو ہوگی جب ڈیڈ لاک ہوگا پھر ہے نو پریمپشن جیسے میں نے ابھی بات کی کہ resource can be released only voluntarily by a which is holding it after that process is complete its task یعنی ایک پروسیس سے بائی فورس ایک ریسورس کہ انسٹنس کو پری ایمپٹ نہیں کرایا جا سکتا ٹھیک ہے so this condition also has to hold کہ کسی ریسورس کے انسٹنس کو ایک پروسیس سے لیا نہیں جا سکتا بائی فورس اچھا اگلی کنڈیشن ہے سرکولر ویٹ اس کو بھی میں نے بتا دی ہے کہ لیٹس اسیوم کہ اگر این پروسیسز ہوں P zero through P N minus one اس ڈائگرام میں P zero through P N میں نے بتا دی ہے پلس ون تو they are waiting for each other in a cycle cycle کیا ہوگا کہ لیٹ سے اگر تین پروسیسز ڈیڈ لاک میں ہیں سے P three P five and P ten ٹھیک ہے P three P five and P ten تو they would be waiting in a cycle کہ پی ون کے پاس کچھ ریسورس ہے اور یہ لیٹ سے پی فائیو کے لیے ویٹ کر رہے ہیں جس کے پاس کچھ ریسورسز ہیں اور پی تھری چاہتا ہے کہ یہ پی فائیو اپنا کچھ ریسورس چھوڑ دے تاکہ پی تھری کو مل جائے پی فائیو پی ٹین کے لیے ویٹ کر رہا ہے کہ پی ٹین کے پاس کچھ ریسورسز ہیں وہ کچھ ریسورسز جو پی فائیو کو چاہیے پی ٹین ان کو ریلیز کر دے اور پی ٹین ویٹ کر رہے ہیں کہ پی تھری کچھ ریسورسز کو ریلیز کر دے تاکہ وہ پی ٹین کو مل جائیں اور وہ پروگرس کر سکے تو P three P five and P ten would be waiting in a cycle اس کو ہم کہتے ہیں سرکولر ویٹ ٹھیک ہے تو یہ چار کنڈیشنز ہوگی جو کہ ٹرو ہوں گی whenever there is a deadlock اگر سم ہاؤ ہم یہ انشور کر لیں کہ ان میں سے ایٹ لیسٹ ایک کنڈیشن وائلیٹ نہیں ہوگی I mean, ایک کنڈیشن وائلیٹ ہو جائے گی یعنی ایک کنڈیشن ہولڈ نہیں کرے گی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیڈ لاک پریونشن ہوگی اس کو ہم دیکھیں گے جب ڈیڈ لاک ہینڈلنگ کو ڈسکس کریں گے but I thought it was important to mention it here at least ٹھیک ہے سو دیٹ یو انڈرسٹینڈ کہ جب بھی ڈیڈ لاک ہوگا یہ چاروں کی چاروں کنڈیشن ہولڈ ہوں گی let's look at the next slide اور اس میں ہم ڈسکس کریں کہ ریسورس ایلوکیشن گراف کیا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر کچھ ایگزامپل دیکھ لیں گے اور پھر دیکھیں کہ اس کا کیا کیوں ڈسکس کیا what is reason for to discuss it here اچھا جیسے آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ we have a set of vertices V and a set of edges E جب بھی گراف ہوگا آپ کے کچھ سیٹ آف ورٹسز ہوں گے اور کچھ سیٹ آف ایجز ہوں گی اور ورٹیکس سیٹ کو ہم نے پارٹیشن کر دیا دو سیٹس میں set of process P let سے P one through P N اور set of resources R let سے R one through R M اور ایج سیٹ ہمارا کیا ہوگا it would consist of request edges and assignment edges request edge کیا ہوگی ایک ایگزامپل میں نے دے دی ہے یہاں پہ لیٹ سے P one right arrow P R J کہ پی ون جو ہے اس نے ریکویسٹ کیے an instance of R J تو یہ ہوگی edge from a process to a resource assignment edge کیا ہوگی it would be from a resource اور an instance of resource to a process for example یہاں پہ میں نے شو کیا an edge going from R J to P I یعنی from an instance of resource type R J to process P sub I so again resource allocation graph میں سیٹ آف ورڈ سیز کو پارٹیشن کر دیا گیا two sets into two sets set of process resources اور ایج سیٹ میں اسائنمنٹ ایجز ہوتی ہیں اور ریکویسٹ ایجز ہوتی ہیں اسائنمنٹ ایج جو ہے وہ ایک instance of a resource type سے ایک پروسیس کی طرف ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ انسٹنس اسائن کر دیا گیا ہے اس پروسیس کو ریکویسٹ ایج کیا ہوگی from a process to a resource type کہ اس پروسیس نے ریکویسٹ کی ہے instance of this resource type ٹھیک ہے اچھا اگلی سلائڈ میں میں نے دکھا دیا ہے کہ کس قسم کی ہم یو نو ڈائگرام میں کس طرح کے چیزیں یوز کریں گے to show a resource allocation graph so for example ایک پروسیس کو ہم ایک سرکل سے شو کریں گے ریسورس ٹائپ کو ایک اسکوئر اور ریکٹینگل سے شو کریں گے اور اس کے اندر ڈارٹس ہوں گے یا چھوٹے اسکوئر ہوں گے جو کہ انڈیکیٹ کریں گے کہ کتنے انسٹنس ہیں اس ریسورس ٹائپ کے سو فار ایگزامپل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ میں کہ اسکوئر کے اندر میں نے چار چھوٹے اسکوئرز ڈالے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریسورس ٹائپ کے چار انسٹنس ہیں پھر آگے ہیں ریکویسٹ ایج میں نے دکھائی ہے جو کہ پروسیس پی آئی سے جا رہی ہے to this resource type R J یعنی پی آئی نے ریکویسٹ کر دیا کہ ان چاروں میں سے ایک انسٹنس ریسورس کا اس کو دے دیا جائے آخر میں ہم نے دکھایا ہے کہ اسائنمنٹ ایج کو شو کرنے کے لیے ہم گرافک سمبلس کیا یوز کریں گے کہ ایک انسٹنس سے ایج جا رہی ہے ٹو دس پروسیس پی سب آئی یعنی instance of this particular resource type has been assigned to process P sub I تو یہ چیزیں یوز کر کے ہم ریسورس ایلوکیشن گراف بنائیں گے اگلی سلائیڈ میں ہم نے ایک ایگزامپل ریسورس ایلوکیشن گراف دکھا دیا اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں چار قسم کے ہمارے انسٹنس ہیں چار ریسورس ٹائپس ہیں R one through R four so R one R two R three R four R one اور آر تھری کے سنگل انسٹنس ہیں آر ٹو میں دو انسٹنسز ہیں یعنی جو بھی یہ ریسورس ٹائپ ہے لیٹ ڈس ہیپس تو یہ دو آئیڈینٹیکل ڈس ہیں اور آر فور کے تین ہیں ٹھیک ہے یہ تو ریسورسز ہو گئے پھر ہمارے تین پروسیسز ہیں P one P two and P three تو اب یہ گراف میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پی ون سے شروع ہوتے ہیں پھر پی ٹو پہ جائیں گے پھر پی تھری میں آئیں گے کہ پی ون کو ایک انسٹنس آر ٹو کا اسائن کر دیا گیا it has been a single instance of R two اور پی ون نے ریکویسٹ کی ہے the only instance of R one یعنی اس کو چاہیے کہ آر ون جو ہے نا ریسورس جس کی ایک ہی انسٹنس ہے وہ اس کو مل جائے اور وہ سنگل انسٹنس آر ون کا وہ اسائن کر دیا گیا پی ٹو کو اور پی ٹو کو آر ٹو کا بھی ایک انسٹنس اسائن کر دیا گیا اس لیے آپ دو ایجز دیکھ رہے ہیں one going from the only instance of R one to P two and the other edge going from one instance of R two to P two so P two کی طرف دو ایجیں جا رہی ہیں وچ انڈیکیٹ کہ دو instance of different resource types have been assign to to P اور پی ٹو سے ایک ایج جا رہی ہے آر تھری کی طرف یعنی پی ٹو نے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے آر تھری کا ایک انسٹنس مل جائے اور اس کا ایک ہی انسٹنس ہے جو کہ سائن ہو چکا ہے پی تھری کو ٹھیک ہے so just an example of resource allocation graph let's look at another example اچھا اس ایگزامپل میں ہم نے دکھایا ایک ریسورس ایلوکیشن گراف جس میں ایک سائیکل ہے تو اس میں میں نے جو ہیڈنگ دیا یہ کہ resource allocation graph with deadlock تو اب بعد میں میں اس کو سمرائز کروں گا کہ کب ہمیں پتا چلے گا کہ ریسورس ایلوکیشن گراف جب آپ کو دیا جائے کوئی تو when can you see for sure کہ اس سسٹم میں ایک ڈیڈ لاک ہے اور کب آپ کہہ سکتے ہیں کہ may be there would be a deadlock but you won't be sure اور کس کب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی دیر از دیر از اینٹ ڈیڈ لاک ٹھیک ہے اچھا اس واپس سے سائیں سلائڈ پہ تو اگین وہی ہمارے چار ریسورس ٹائپس ہیں R one R two R three R four اتنے ہی انسٹنسز ہیں ہر ریسورس ٹائپ کے اسی طرح تین پروسیسز ہیں P one P two P three P one کو ایک انسٹنس ملا ہوا ہے آر ٹو کا اور اس نے ریکویسٹ کی ہے an instance of R one P two کو ملا ہوا ہے ایک انسٹنس آر ون کا اور ایک انسٹنس آر ٹو کا اور اس نے ایک ریکویسٹ کی ہے ایک انسٹنس آر تھری کا اور آر تھری کا ایک ہی انسٹنس ہے جو کہ پی تھری کو ملا ہوا ہے اور پی تھری نے ریکویسٹ کی ہے an instance of R two اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سائیکل آپ کو نظر آئے گا اور سائیکل کو میں بتا دیتا ہوں کیا ہے this is P one to R one to P two to R three to P three to R two and then back to P one یعنی اب میں پھر لسٹ کر دیتا ہوں P one R one P two R three P three R two and P one یہ ساری ایجز اگر آپ دیکھیں تو اچھا، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ڈیڈ لاک میں ہے کیسے ڈیڈ لاک میں ہے کیونکہ پی ون کو چاہیے آر ون کا ایک انسٹنس اور وہ سنگل انسٹنس ملا ہوا پی ٹو کو اور پی ٹو کو انسٹنس چاہیے آر تھری کا اور وہ ایک ہی انسٹنس ہے جو کہ پی تھری کو ملا ہوا ہے اچھا اب پی ون جو ہے پروگرس کرے گا only when it gets the requested instance of R one فی الحال وہ پی ٹو کے پاس ہے اور پی ٹو اس کو نہیں چھوڑے گا جب تک اس کو آر تھری کا انسٹنس نہیں مل جاتا اور آر تھری کا انسٹنس جو ہے وہ تب تک نہیں اس کو ملے گا جب پی تھری اس کو ریلیز نہیں کر دیتا اور پی تھری اس کو نہیں ریلیز کرے گا کیونکہ اس نے ریکویسٹ کیا آر ٹو کا ایک انسٹنس اور آر ٹو کے دو انسٹنس ہیں جو کہ ایلوکیٹ ہو چکے ہیں پی ون اور پی ٹو کو اس لیے کوئی بھی پروسیس جو ہے جس کو ایک انسٹنس کسی ریسورس ٹائپ کا ملا ہوا ہے وہ ریلیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور there for there is a cycle involving P one P two and P three اور وہ چار کی چار کنڈیشنز یہاں ہولڈ کریں گی کون سی ہیں چار کنڈیشنز میوچل ایکسکلوژن سارے پروسیسز جو ریسورس ٹائپس یوز کر رہے ہیں وہ یوز کر رہے ہیں میوچلی ایکسکلوسولی یعنی کسی پروسیس کا جو انسٹنس اس کو ایلوکیٹ ہوا ہوا ہے وہ کسی اور پروسیس سے شیئر نہیں ہو سکتا right so mutual exclusion holds دوسری ہے ہولڈ اینڈ ویٹ ہر پروسیس نے ایک انسٹنس لیا کسی ریسورس ٹائپ کا اور اس نے ریکویسٹ کر دیا کوئی اور ریسورس رائٹ سو ویٹ کر رہا ہے for another instance of a resource no preemption بھی ہولڈ کر رہی ہے کسی پروسیس سے اس کا ریسورس ٹائپ جو اس کو ایلوکیٹ ہوا ہے اس کو لے نہیں سکتے اس سے ہم and circular wait process are waiting a cycle ٹھیک ہے for resource being held by the next process in sequence so چاروں کنڈیشن ہولڈ کرتی ہیں there is no way we are we are going to be able to get the system out of deadlock unless we violate one of those four condition تو وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے بٹ دا پوائنٹ از کہ ریسورس ایلوکیشن گراف آپ کو ملا ہو تو اگر اس میں سائیکل ہے then this a possibility of a deadlock ٹھیک ہے اور وہ کب پاسبلٹی ہے اور کب فار شیور ہم بتا سکتے ہیں اس کو میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں اگلی سلائڈ میں دیکھیں کہ ایک ریسورس ایلوکیشن گراف ہے اس میں بھی آپ کو ایک سائیکل نظر آئے گا جس کو میں بتا دیتا ہوں سائیکل کیا ہے P one R one P three R two P one ٹھیک ہے اب اس میں ہم کہتے ہیں کہ سائیکل تو ہے لیکن the system is not in a deadlock کیوں نہیں ہے ڈیڈ لاک میں اس لیے کہ پی ٹو اور پی فور پروسیسز جو ہیں پی ٹو کو آر ون کا ایک انسٹنس ملا ہے اور پی فور کو آر ٹو کا ایک انسٹنس ملا ہوا ہے انہوں نے کوئی اور ریسورسز ریکویسٹ نہیں کیے ہوئے اس لیے وہ اپنا کام ختم کر کے ان انسٹنس کو چھوڑ دیں گے جب پی ٹو آر ون کا ایک انسٹنس چھوڑ دیتا ہے تو وہ مل جائے گا پی ون کو جس نے وہ ریکویسٹ کیا ہوا ہے تو پی ون جو ہے وہ سائیکل میں سے باہر آ جائے گا سائیکل بریک ہو گیا تو ڈیڈ لاک ختم ہو گیا سو so اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم ڈیڈ لاک میں نہیں ہے کیونکہ آفٹر سم ٹائم کیونکہ پی ٹو اور پی فور یوز کریں گے جو بھی ریسورسز ان کو ملے ہیں فار فائنل ٹائم یوز کر کے وہ ریلیز کر دیں گے اور پھر پی ون اور پی تھری کو وہ مل جائیں گے and will make progress so this system is not an a deadlock general statements ہم دے سکتے ہیں اگلی سلائڈ میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ if a graph resource allocation graph contains no cycles اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہوگا so if a resource allocation graph does not contain a cycle it means there is no deadlock if a graph contains a cycle then if only one instance per resource type then a deadlock if multiple instance of resource types then no deadlock ٹھیک ہے یعنی ریسورس ایلوکیشن گراف میں اگر ایسے ریسورسز ہیں جس میں سنگل انسٹنس ہے اور گراف میں سائیکل ہے تو for sure there is a deadlock اگر ایسے ریسورسز ہیں جس کے ملٹیپل انسٹنس ہیں دین دیر مے اور may not be deadlock ٹھیک ہے تو یہ تو ڈسکشن ہوگی ریسورس ایلوکیشن گراف کی ٹھیک ہے اب ٹائم ختم ہو رہا ہے باقی چیزیں جو میں نے لسٹ کی تھی in the agenda which are to look at how we can handle deadlocks اس کے تین طریقے ہیں اس کو نیکسٹ ٹائم ہم شروع کریں گے دیکھنا deadlock prevention deadlock avoidance and deadlock detection and handling اچھا آپ سمرائز کر لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹھیک ہے آج کے لیکچر میں بیسیکلی ہم نے جو ڈائننگ فلاسفر پرابلم تھی اس کا مانیٹر بیس سولوشن دیکھ لیا اس میں میں نے بتا دیا کہ کس طرح مانیٹر کا اسٹرکچر ہوگا کیا کیا فنکشنز ہوں گے ہر فنکشن کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا پھر دیکھا کہ ایک پروسیس جو ہے فلاسفر پروسیس وہ کس طرح ڈائننگ فلاسفر کے کسی فنکشن کو انووک کرے گا پھر ہم نے ڈیڈ لاکس کی ڈسکشن شروع کی کہ ڈیڈ لاکس بیسیکلی ہوتے کیا ہیں کئی ایگزامپلز ان کی دیکھی ہم نے پھر ہم نے دیکھا کہ ڈیڈ لاک کو کریکٹرائز کیسے کیا جا سکتا ہے کہ کب ہم بتا سکتے ہیں کہ سسٹم میں ڈیڈ لاک ہے کیا کیا کنڈیشنز ہولڈ ہوں گی تو وہ ہم نے کہا کہ there are four necessary conditions mutual exclusion ہونی چاہیے یعنی ہر پروسیس کسی ریسورس کو میوچلی ایکسکلوسولی یوز کر رہا ہے شیئر نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ ہولڈ اینڈ ویٹ ہوگی ہر پروسیس کسی ریسورس کو اس نے ہولڈ کیا ہوا ہے اور اور کسی ریسورس کو وہ یوز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ویٹ کر رہے ہیں نو پریمپشن کا مطلب ہے کسی پروسیس سے کوئی ریسورس بائی فورس نہیں لیا جا سکتا پریمپٹ نہیں کرایا جا سکتا اور آخری ہے سرکولر ویٹ کہ processes are waiting in a cycle یہ چار کنڈیشنز ہیں یہ ہونا ضروری ہے کسی بھی سچویشن میں for a deadlock to be present آخر میں ہم نے دیکھا کہ ریسورس ایلوکیشن گراف کیا ہوتا ہے پھر اس کی ایگزامپلس کچھ دیکھ لیں اور ہم نے دو اسٹیٹمنٹس دی ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی ریسورس ایلوکیشن گراف میں سنگل انسٹنس ریسورس ٹائپس ہیں اور اس میں اگر سائیکل ہیں تو for sure there is a deadlock اگر ملٹیپل انسٹنس کے ریسورسز ریسورس ٹائپس ہوں اور اس ریسورس ایلوکیشن گراف میں سائیکل ہے تو دیر مے اور may not be a deadlock ٹھیک ہے اور اگر کوئی سائیکل ہے ہی نہیں regardless of the resource types we are using then there is no deadlock time ختم ہو رہا ہے اگلی دفعہ ان ہم دیکھیں گے کہ ڈیڈ لاک کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا کیا طریقے ہیں جیسے میں نے کہا کہ deadlock prevention deadlock avoidance deadlock detection and handling اگلی دفعہ ان شاء اللہ ہم ڈیڈ لاک پروینشن کو دیکھ لیں گے اور شروع کر دیں گے ڈسکشن ڈیڈ لاک اوائڈنس کی اس کے بعد باقی چیزیں دیکھ لیں گے ان شاء اللہ all that standing starting next time ان شاء اللہ انٹل دین السلام علیکم